شعبہ نے حکم سے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پروا ہوا کے ذریعے مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پینتیس